السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1330 چلیے آج آپ کو میں جنت کی سیر کراتا ہوں ایک مرتبہ سعید بن مسیب اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حریرا نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے اس پر حضرت سعید نے پوچھا کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنے اپنے مراتب کے مطابق درجے پائیں گے تو دنیا کے اندازے سے جمعہ والے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا اس کا عرش ظاہر ہوگا وہ سب جنت کے باغیچوں میں نور کے اور موتیاں لولو اور یاقوت کے اور زبردست اور سونے چاندی کے ممبروں پر بیٹھیں گے بعض اور جو نیکیوں کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کمتر نہیں وہ مشک کے اور کافور کے ٹیلو پر ہوں گے لیکن اپنی جگہ اتنے خوش ہوں گے کہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے وہ تو کرسی پر بیٹھے ہیں جو اونچے درجے والے ہیں اور یہ ٹیلو پر ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا ہاں ہاں دیکھو گے جیسے زوال کے وقت میں سورج کیسا دیکھتے ہو اور چودہویں رات کے چاند کو جس طرح صاف دیکھتے ہو اسی طرح اللہ تعالی کو دیکھو گے اس مجلس میں ایک سے ایک اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سے باتیں کر بات چیت کرے گا اللہ تعالیٰ خود باتیں کریں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھے گا اے میرے بندے یاد ہے فلاں دن تو نے گنا کیا تھا وہ کہے گا اللہ پاک کیوں آپ نے تو وہ گنا معاف کر دیا اس کا کیا ذکر اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا لیکن اسی میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو تو اس درجے پر پہنچا کہ یہاں آ گیا کرسی پر بیٹھا ہے یہ اسی حالت میں بات چیت ہوگی کہ اچانک ان پر بادل ڈھانپ لے گا اور اس سے ایسی خوشبو برسے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سنگی تھی پھر اللہ تعالی فرمائے گا اٹھو اور میں نے جو انعام اور اکرام تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں انہیں لو پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جسے چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے یہاں دنیا کے مولوں سے بڑے بڑے مول ہیں وہاں جنت میں فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی نہ کبھی خیال میں گزری تھی جو شخص جو چیز چاہے گا لے لے گا خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی کتنا پیسہ کیا ہے کیا بھاؤ خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی بلکہ انعام ہوگا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا یہ اعلان ہوگا یہ مال میں جاؤ یہ بازار میں جاؤ جو چاہیے وہ اٹھا لو جو چاہیے وہ لے لو وہاں خرید و فروخت نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالی کا انعام ہوگا وہاں تمام جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ایک کم درجے کا جنتی اعلی درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا تو دیکھے گا کہ یار اس نے تو لباس بہت اچھا پہنا ہے بس اس نے لباس بہت اچھا پہنا ہے ایسا دل میں آئے گا دل میں آتے ہی اس کا لباس بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اس کا ہے یہ حدیث شریف میں کہ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں اب ہم سب لوٹ کر اپنی اپنی منزلوں میں جائیں گے وہاں ہماری بیویاں ہمیں مرحبا کہیں گی اور کہیں گی جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تب تو یہ ترتا ترو تازگی اور یہ اسمارٹ پنا اور یہ نورانیت آپ میں نہ تھی لیکن اس وقت پر تو جمال اور خوبی اور خوشبو اور تازگی بہت ہی بڑی ہوئی ہے یہ جواب دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آج ہم اللہ تعالی کی مجلس میں تھے اور یقیناً ہم بہت ہی بڑھ چڑھ گئے ہیں اب یہ عورتوں سے کہیں گے دیندار عورتوں سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہم آئے اللہ نے ہمارا اکرام کیا اور اللہ نے یہ کیا تم عورتوں کو اللہ نے نہیں بلایا تو دیندار عورتیں کہیں گی کبھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اکرام تو اللہ نے تم سے بھی زیادہ کیا تو شوہر پوچھے گا کیا اکرام ہوا یہ کہ اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم کو وہاں میدان میں جمع کیا اور ہمارا تو اللہ نے اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آیا اور کہا ہے میری بندیوں مجھے دیکھ لو میں تمہارا اللہ ہوں یہ دیندار عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور تجلی کریں گے جنت کے اندر اور کہیں گے میں تمہارا اللہ ہوں تجلی کرے گا یہ ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما یہ ساری تفصیل میں نے تفصیل ابن کثیر جلد چار صفحہ چار سو پچانوے سے لی ہے لیکن کچھ جملے ایسے ہیں جو تفصیل ابن کثیر میں نہیں ہے وہ قرطبی وغیرہ میں ہے وہاں دیکھ لیے جائیں اکثر تفصیل تو اسی سے لی ہے اب تین مرتبہ جنت مانگ لو بھائی اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اور پھر تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لو اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے کتابوں میں لکھا تین مرتبہ جنت مانگنے سے جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو بھیج دے میرے پاس اور جہنم سے پناہ مانگنے میں جہنم خود کہتی ہے اللہ پاک میرے پاس مت لائیے اس کو اللہ تعالیٰ یہ دعائیں اور یہ اسباق ہم سب کے لیے قبول فرمائے جس کرم سے اللہ یہ سارے سبق ہم سن رہے ہیں اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اور قیامت کے آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین